قرآن مجید کی کراط جب قرآن پاک نازل ہوا تو عربی زبان میں عام طور سے تحریروں میں نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا زبر زیر اور اعراب کا رواج تو کیا غالباً اعراب کا تصور بھی نہیں تھا اس لیے جب قرآن پاک پہلے پہل لکھا جانا شروع ہوا تو اس میں اکثر و بیشتر نسخوں میں نہ نقطے ہوتے تھے اور نہ اعراب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عربی زبان میں نقطے سرے سے موجود ہی نہیں تھے بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ عام طور پر ان کو لکھنے کا رواج نہیں تھا بہت سے حروب بغیر نقطوں کے ہی لکھے جاتے تھے اور پڑھنے والے ان کو ٹھیک پڑھتے تھے سمجھنے والے بھی ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھا کرتے تھے نقطوں کی عدم موجودگی کی صورت میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو کسی مستند استاد سے پڑھا جائے اس لیے کہ بغیر نقطو کے لکھی گئی تحریر کو اگر استاد کی مدد کے بغیر پڑھا جائے گا تو ایک لفظ یا حروف کو ایک سے زائد طریقے سے پڑھنے کا امکان موجود رہے گا مثال کے طور پر فتح ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے تحقیق کرو یہ لفظ صورت الحجرات میں آیا ہے اس پر اگر نقطے نہ ہو اور آپ اپنے ذہن اور اندازے سے اس کو پڑھنا چاہے تو آپ اس کو کئی طرح پڑھ سکتے ہیں مثلا بھی جس کے معنی یہی کہ تحقیق کرو اس طرح اور کئی الفاظ ہو سکتے ہیں ان حالات میں یہ امکان موجود ہے کہ ایک لفظ کو ایک سے زائد طریقوں سے پڑھا جا سکے اس لیے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں ہمیشہ سے بنیادی اہمیت اس بات کو دی گئی کہ اس کے متن کو کسی مستند استاد سے سبکن سبکن پڑھا جائے اور استاد اس بات کو یقینی بنائے کہ طالب علم نے قرآن مجید کا متن صحیح طور پر پڑھ لینے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے آج تک ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی شخص نے محض قرآن پاک کا مطبوعہ نسخہ دیکھ کر خود ہی اس کو پڑھ لیا ہو اور خود ہی اس کو یاد بھی کر لیا ہو اور یوں وہ قرآن پاک کا مستند حافظ اور قاری بھی بن گیا ہو اگرچہ اب ایسا کر لینا ناممکن نہیں ہے اس لیے کہ قرآن پاک میں نقطے لگے ہوئے ہیں زیر زبر لگے ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے بڑے بڑے قاری حضرات کے کیشٹ دستیاب ہے لیکن مسلمانوں میں رواج ہمیشہ سے اسی بات کا رہا ہے کہ براہ راست کسی مستند سے قرآن مجید کو پڑھا جائے اور مسترد استاد سے پڑھنے کے بعد یہ طریقہ بھی رائج رہا کہ جس شخص سے پڑھا جائے اس سے اس کی سند بھی حاصل کی جائے سند ایک ایسی چیز ہے جو صرف مسلمانوں کے ہاں ہی مروج ہے دنیا کی کسی قوم میں اس انداز سے سند کا رواج نہیں رہا جس انداز سے مسلمانوں کے ہاں رائج ہے کوئی مذہبی روایت ہو یا غیر مذہبی کوئی مشرقی قوم ہو یا مغربی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہو یا غیر آسمانی پر کسی بھی قوم میں صنعت کا رواج موجود نہیں ہے یہ خصوصیت اور نعمت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو علم انسانیت کو پہنچا ہے وہ مکمل سند اور استناد کے ساتھ پہنچا ہے اس کی تعلیم کی ایک ایک چیز اور اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں تحقیق اور قطعیت سے یہ بتایا جا سکتا ہے یہ چیز کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے قرآن پاک بھی نسلوں اور قوموں کے غیر منقطع تواتر پر مبنی سرد متصل سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال بھی مکمل سند متصل سے ثابت ہے جب میں سند متصل کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میری مراد حدیث کی اصطلاحی زبان میں وہ سلسلہ روایت راویوں کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جو مجھ سے لے کر حضور علیہ السلاۃ وسلام کی ذات کے سے جا ملتا ہے اگر میں آپ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے یوں فرمایا مثلا آپ نے ارشاد فرمایا ان نم العمال اعمال کا دار مدار نیت پر ہے اعمال کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے یا مثلا میں قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے تو ان دونوں صورتوں میں قطعیت اور یقین کے ساتھ میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ یہ بات مجھ سے کس نے کہی ہے یا یہ حدیث مجھ سے کس استاد نے بیان کی ہے میں آپ کے مطالبے پر یہ بھی بیان کرنے کا پابند ہوں کہ ان استاد کا علمی مقام اور اخلاقی درجہ کیا تھا وہ اپنے کردار اور علم میں کسی درجے کے انسان تھے وہ اپنے کردار اور علم میں کس درجے کے انسان تھے ان کا اخلاق کس درجے کا تھا ان کا دین کس درجے کا تھا انہوں نے علم حدیث کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ان کے دور کے عام اہل دین کی ان کے بارے میں کیا رائے تھی یہ پوری تفصیل بیان کرنا ضروری ہے اس کے بغیر علم حدیث میں کوئی صنعت مسترد نہیں ہوتی پھر یہ کہ خود ان استاد صاحب نے کس سے سیکھا ان کے بارے میں ساری معلومات کہ انہوں نے جس سے سیکھا وہ صاحب کس درجے اور کردار کے انسان تھے ان کا علم و فہم کس سطح کا تھا یہ معلومات درکار ہوگی بحاد القیاس مثال کے طور پر ایک روایت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت امام نافع سے سنی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی یہ بات کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں موجود کیا ممکن ہی نہیں آپ عام چیزیں تو چھوڑ دیں خود بائبل کی سند اگر آپ عیسائیوں سے جاننا چاہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں یہودیوں سے پوچھیں کہ تورات تمہارے پاس کس ذریعے سے آئی ہے تو اس کی بھی کوئی سند کسی یہودی کے پاس دستیاب نہیں ہے صرف مشہور ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی یا یہ معلومات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار ہواریوں نے ان کے بارے میں بیان کی تھی ان کے قریبی ہواریوں نے ان کے بارے میں جو واقعات بیان کیے تھے وہ اب چار انجیلوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ وہ کوئی سند کسی یہودی یا عیسائی کے پاس موجود نہیں لیکن صرف مسلمان دنیا کی وہ قوم ہے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہر چیز قرآن مجید بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی معلومات بھی یہ سب ایک ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور نہ صرف بیان کر سکتے ہیں بلکہ اس کے راویوں میں سے کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے کہ فلاں آدمی کون تھا تو علم حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس کا پابند ہوں کہ آپ کو مطمئن کرو کہ وہ فلا شخص تھا فلا جگہ پیدا ہوا تھا فلا جگہ اس کا انتقال ہوا اتنا عرصہ اس نے دین حاصل کیا تھا اس کا کردار ایسا تھا اس کا تقوی اس درجے کا تھا اس دور کے عام اہل دین اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے لہذا آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ واقعی ایک مستند با کردار خدا ترس انسان تھا جس نے بات روایت کی ہے یہ چیز اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی اہمیت پر جتنا غور کیا جائے انسان کے تعجب اور ایمان دونوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس بات کو بے مثال علمی اہمیت بھی حاصل ہے اور یہ ایک دینی فضیلت بھی ہے ایک تابع حضرت عبداللہ بن مبارک یا انہی کے دور کے کسی اور بزرگ کا ارشاد ہے الاسناد من الدین اسناد بھی دین کی ایک بنیاد ہے اگر ہمارے دین میں سند نہ ہوتی تو جس کا جی چاہتا کوئی بات دین کی طرف منسوخ کر دیتا جیسا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں ہوا ہے جو کچھ کسی بڑی شخصیت نے کہہ دیا یا اس سے منسوخ کر دیا گیا بعد والوں نے اسے اپنے مذہب کا حصہ مان لیا اور وہ چیز ان کے مذہب میں شامل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ چیز ممکن نہیں ہے جب تک کسی چیز کی براہ راست مستند روایت موجود نہ ہو اس کی نسبت حضور علیہ وسلام کے دین سے نہیں ہو سکتی جس طرح بجلی کے تار میں کرنٹ آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کا سلسلہ براہ راست پاور ہاؤس یا بجلی گھر سے ملانا یا بجلی گھر سے ملا ہوا نہ ہو بلب میں اس وقت تک روشنی آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کی سرد متصل پاور ہاؤس سے نہ ملی ہو مسلمانوں میں بھی ہر چیز اور تعلیم جب تک براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی نہ ہو اس وقت تک اس میں دین کی روشنی پیدا نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں بالخصوص اور بقیہ دینی و عربی علوم میں بالعموم سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی گئی کہ اس کی صنعت کو محفوظ رکھا جائے اسی لیے اس بات کو ضروری قرار دیا گیا کہ قرآن پاک کو کسی مستند استاد کی مدد سے پڑھا جائے جب تک استاد وہ حضرات نہ ہو جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم مستند اساتذہ سے حاصل نہ کی ہو اور پھر خود وہ مستند اساتذہ ایسے ہو جن کا سلسلہ تلمیز ہوتے ہوتے ان تابعین رات تک جا ملے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے قرآن پاک کی تعلیم پائی تھی اس وقت تک تعلیم مستند نہ کہلا سکے گی جب تک تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور موجود تھا تو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ قرآن پاک میں نقطے لگانے کا اہتمام بھی کیا جائے لیکن جیسے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور ختم ہوتا چلا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے اس علم کو مزید پختہ کیا جائے اور اس کو اس طرح معیار بند اسٹینڈرڈائز کر دیا جائے کہ کوئی شخص اگر استاد کی مدد اور اور رہنمائی کے بغیر بھی قرآن پڑھے تو اس کا امکان نہ رہے وہ کسی لفظ کو غلط پڑھ لے چنانچہ حجاج ابن یوسف جو ایک مشہور مسلمان منتظم اور عراق کا گورنر تھا اور بنی امیہ کے دور کی ایک مشہور سیاسی شخصیت تھا اس کے زمانے میں اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اکا دکا موجود تھے اور اس دور کو بھی تبرکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور ہی کا دور کہا جاتا ہے لیکن اس وقت ان کی تعداد بڑی خال خال تھی آٹھ دس حضرات دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود تھے عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور یہ دور عام طور پر تابعین بلکہ طب تابعین کا دور تھا حجاج ابن یوسف نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مشورے اور رہنمائی سے تابعین کی ایک ماہر جماعت کو مقرر کیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ بہت سے نسخے تیار کیے جائے اور ان سب میں قاعدے کے مطابق نقطے لگائے جائے چنانچہ اس وقت سے قرآن پاک میں نقطے لگانے کا اہتمام بھی کیا جانے لگا اس واقعے کے کچھ اور عرصے بعد اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ قرآن پاک میں اعراب یعنی زبر زیر بھی لگائے جائے اعراب اس لیے لگائے گئے کہ اب وہ دور آ گیا تھا کہ حفاظ کی تعداد بھی اب نسبتاً کم ہونے لگی غیر حفاظ کی تعداد زیادہ ہوتی ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں میں اکثر حفاظ کی ہوتی تھی اور تھوڑے لوگ ایسے ہوتے تھے جو غیر حفاظ ہوتے تھے اب اس کے برعکس زمانہ آ گیا اس لیے اس بات کا خاص خطرہ تھا کہ جو لوگ ناظرہ پڑھیں گے ان کو چونکہ زبانی یاد نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زیر زبر میں غلطی کرے پھر غیر عرب لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو چکی تھی جن کی عربی زبان بڑی کمزور تھی اس لیے زبر زیر کی ضرورت ان کو بھی پیش آتی اعراب دوسری صدی ہجری کے اواخر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں کسی وقت لگائے گئے یہ تھی قرآن پاک کی تحریر و تدوین کی مختصر تاریخ یہ ابتدائی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر طب تعبین کے اواخر تک مکمل ہو گئی یعنی اس دور تک جس دور کے قرآن کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے اور تسلسل کے ساتھ آیا ہے اس دور تک قرآن پاک کی ابتدائی تدوین و تصویر کا یہ مختصر سا خاکہ ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ نسخہ تیار ہوا جو آج ہمارے پاس ہے جس میں نقطے بھی ہیں اور زبر زیر بھی ہیں اعراب بھی ہیں